اور دنا کی زندگ ناؤ مگر کھیل کود اور بے شک پچھلا گھر بھلا ان کے لیے جو ڈرتے ہیں تو کیا تمہیں سمجھ ناؤ